السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے اس پرابلم کو ٹیکل کیا کہ اگر ہم کلاس میں ایک ڈیٹا ممبر کو کانسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسٹرکچر میں کسی فیلڈ کو انیشلائز نہیں کیا جا سکتا اور اگر آپ نے نیمڈ کانسٹنٹ ڈیفائن کرنا ہے تو جس وقت آپ نیم کانس کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت آپ نے اس کو انیشلائز کرنا ہوتا ہے ویلو دینی ہوتی ہے تو اسٹرکچر اور کلاس میں کیسے نیمڈ کانسٹینٹ ڈکلیئر اور ڈیفائن کیا جائے کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے ہم نے دیکھا کہ سی پلس پلس لینگویج نے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا کانسیپٹ دیا ممبر انیشلائزیشن لسٹ ہم کنسٹرکٹر میں کسی بھی کنسٹرکٹر میں رائٹ right پیرنتھس جہاں پہ پیرامیٹرس ختم ہوتے ہیں اس کے رائٹ پرنتھس کے بعد کولن دے کے کاما سیپریٹڈ لسٹ دے دیتے ہیں that is called member initialization list اس لسٹ کے ذریعے ہم کانسٹنٹ ڈیٹا ممبرس کو انیشلائز کر سکتے ہیں انیشل ویلو دے سکتے ہیں سو ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا کانسپٹ دیا گیا as a solution for the problem of declaring a constant data member within a class اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلاس ہم نے ڈیفائن کر لی which is a user define type تو کیا ہم کانسٹینٹ آبجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ہیں اور اس کی کانسیکوینس کیا ہیں کانسٹینٹ آبجیکٹ بنانے کا سینٹیکس ویسے ہی ہے جیسے ایک نیمڈ کانسٹینٹ بنانے کا ایک پریمیٹو ٹائپ کا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں انٹ فلوٹ وغیرہ کا سو so, کانسٹینٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں آبجیکٹ کانسٹینٹ بنا لیتے ہیں لیکن کانسٹینٹ آبجیکٹ کا مطلب ہے کہ اب آپ اس کی اسٹیٹ کو یا اس کے ایٹریبیوٹس کی ویلو چینج نہیں کر سکتے ہیں آبجیکٹس میں ممبر فنکشن ہوتے ہیں ممبر فنکشن کے ذریعے وہ آبجیکٹ بہیویئر ایگزیبٹ کرتا ہے بعض ممبر فنکشنز صرف ویلو ریٹرن کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ بعض ممبر فنکشن آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو ریڈ ضرور کرتے ہیں لیکن ماڈیفائی نہیں کرتے ہیں اور بعض دوسرے ممبر فنکشن جو ہیں وہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو ماڈیفائی کرتے ہیں تو جب ہم ایک آبجیکٹ کو کانسٹنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو کیسے انشور کیا جائے کہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ جو ہے وہ چینج نہ ہو سی پلس پلس نے اس کے لیے کیا سولوشن جو دیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک آبجیکٹ کو کانسٹنٹ ڈکلیئر کیا ہے تو آپ اس آبجیکٹ کے صرف وہی ممبر فنکشن کال کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے کانسٹنٹ ممبر فنکشن ڈکلیئر کیے ہیں کانسٹنٹ ممبر فنکشن ہم چند لیکچر پہلے دیکھ چکے تھے کہ constant member function compiler ensure کرتا ہے کہ اس کی باڈی کانسٹنٹ ممبر فنکشن کی باڈی آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو چینج نہ کرے سو so اس لیے کیونکہ کمپائلر کو شورٹی ہے گارنٹی ہے یا وہ گارنٹی کرتا ہے کہ کانسٹنٹ ممبر فنکشن آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج نہ کرے so it is safe that through a constant object you can access constant member function اور آپ کانسٹنٹ آبجیکٹ کے ذریعے نان کانسٹنٹ ممبر فنکشن کو ایکسس نہیں کر سکتے کمپائلر آپ کو نہیں کرنے دیتا کیونکہ آپ نان کانسٹنٹ ممبر فنکشن کی وجہ سے پاسبلی آبجیکٹ کی اسٹیٹ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ آبجیکٹ کی اسٹیٹ پاسبلی چینج کر سکتے ہیں اس لیے کمپائلر آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا اسٹینڈرڈ الاؤ ہی نہیں کرتا کہ کانسٹنٹ آبجیکٹ کے ذریعے آپ ایک نان کانسٹنٹ ممبر فنکشن کو کال کر سکے اس کے بعد ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہم نے اسٹارٹ کیا اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس ہم نے پہلے کچھ ریویو دیا تھا آپ اسٹیٹک ویریبلس کا پہلے کانسپٹ دیکھ آئے ہیں اسٹیٹک ویریبلس اور normally those variables which have a local scope but whose life time is the life time of the entire program number ایک اور نمبر دو اسٹیٹک ویریبلس دو they are local in scope normally they are declared and defined in functions وہ صرف ایک دفعہ انیشلائز ہوتے ہیں حالانکہ وہ فنکشن کئی دفعہ کال کیا جائے لیکن اسٹیٹک ویریبل صرف ایک دفعہ انیشلائز ہوتے ہیں پوائنٹ یہ تھا کہ کیا اسٹیٹک ویریبل کلاس کے بیچ میں ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے تو اس کی ریمیفیکیشنس کیا ہیں اور اس کی نیٹ کیا ہے شاید ابھی ہم نیٹ پہ تو نہیں آئے تھے اور ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی نیٹ بھی بتا دوں گا لیکن پہلے اس کی میکینکل ڈیٹیلس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اور اسی کو لے کے ہم چلتے ہیں آگے definition of a static data member is a variable that is part of a class yet is not part of an object of that class is called static data member جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر ایک کلاس کا وہ ڈیٹا ممبر ہے جو کہ تمام آبجیکٹس میں کامن ہے شیئر کر رہا ہے اس ویریبل کو تمام آبجیکٹ اس کلاس کے شیئر کر رہے ہیں جب بھی ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے کلاس کے نان اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس کے لیے میمری الوکیٹ کی جاتی ہے اسپیس ایلوکیٹ کی جاتی ہے ہر آبجیکٹ کے لیے لیکن class variable which is static variable اس کے لیے نہیں کی جاتی کیونکہ اگر اس کے لیے بھی کر دی جائے تو ہر آبجیکٹ میں اسٹیٹک ویریبل کی علیحدہ کاپی پڑی ہوگی which is not required static variable are class variable they belong to class they do not belong to the instance that is they do not belong to the objects اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا بھی تھا کہ non static data members class کے they are also called instance variables کیونکہ ہر آبجیکٹ کے لیے ان کے لیے ڈیٹا ممبرس کے لیے نان اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس کے لیے علیحدہ علیحدہ میمری ایلوکیٹ کی جاتی ہے that's why they are called instance variable لیکن جو اسٹیٹک ویریبل ہوتے ہیں ان کے لیے صرف ایک کاپی ایلوکیٹ کی جاتی ہے یا ایک کاپی بنائی جاتی ہے ان کے لیے ایک ہی دفعہ میموری ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس لیے static are shared by all the instance of the class in other وڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹک ویریبل جو ہیں they act like a global variable within the context of the class اور within the scope of the class that is the need اس کی متعلق ہم تھوڑی دیر بعد پھر بات کریں گے so static variables are class variable are created only once irrespective of the number of objects of that class having been created. اس کا نمبر آف آبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے سو so, اگر ایک کلاس ویریبل نے ایک دفعہ کریٹ ہونا ہے تو وہ کریٹ کس وقت ہوگا نان اسٹیٹک ویریبل تو اس وقت کریٹ ہوتے ہیں جب آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا جاتا ہے یہ کلاس ویریبل کس وقت کریٹ ہوگا اس کے لیے میں نے آپ سے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ ایک اور ایگزامپل ہے difference between declaration and definition کی کلاس کے بیچ میں ہم نے جو ڈکلیریشن کی ہیں ڈیٹا ممبرس کی وہاں پہ صرف ہم کمپائلر کو یہ اناؤنس کر رہے ہیں ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس نیم کے ساتھ آپ نے یہ ٹائپ ایسوسیٹ کرنی ہے اس کو لائف نہیں دی جاتی کریٹ نہیں کیا جاتا جب آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا جاتا ہے اس وقت ان ڈیٹا ممبرس کو لائف دی جاتی ہے دیٹ از ڈیفینیشن اب یہاں پہ اسٹیٹک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا ہے اور ہم نے یہ بھی ابھی کہا کہ جب آبجیکٹ کریٹ ہوگا اس وقت نان اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو لائف دی جائے گی اسٹیٹک ویریبل کو لائف نہیں دی جا رہی ہے اگر لائف نہیں دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے static variable must be defined elsewhere outside the class تاکہ اسٹیٹک ویریبل کو ایک دفعہ لائف دی جا سکے اس کو میموری ایلوکیٹ کی جا سکے اور نارملی یہ فائل اسکوپ کے لیول کے اوپر کیا جاتا ہے فائل اسکوپ کے لیول کے اوپر دوبارہ سے اس اسٹیٹک ویریبل کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو اسکرین پہ دکھایا بھی تھا اور اب پھر دیکھ لیتے ہیں آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جنرل سینٹیکس بتایا ہے اسٹیٹک ویریبل کیسے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے ود ان دی کلاس اور آؤٹ سائڈ دی کلاس اسے کیسے ڈیفائن کیا جا رہا ہے آؤٹ سائڈ کلاس جو آپ دیکھ رہے ہیں line data type class name colon colon scope resolution operator followed by variable name followed by semicolon this we call the definition یہاں پہ اسٹیٹک ویریبل کو جو کہ کلاس میں ہے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اسے لائف دی جا رہی ہے میموری الوکیٹ کی جا رہی ہے اس کے اوپر اور نارملی یہ فائل اسکوپ کے لیول کے اوپر ہوتا ہے اسکرین پہ آپ دیکھیے اب ایک ایکسپلسٹ ایگزامپل ہے اور اس میں دو چیزیں ہیں اس ایگزامپل میں جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ایک تو static int variable number of students declare کیا گیا ہے پرائیویٹ پارٹ کے طور کے اوپر کلاس اسٹوڈینٹ کا اور آپ کلاس کی ڈیفینیشن کے بعد دیکھیے اسی چیز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اور انیشلائز کیا جا رہا ہے int student name of the class followed by scope resolution operator followed by variable name number of student is equal to zero یہاں پہ ایک عجیب بات آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو سو کالڈ ایکس کیا جا رہا ہے against the principle of information hiding but that is not so ہم اس کو ایکسس نہیں کر رہے ہیں ہم اس ویریبل کو ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو لائف دے رہے ہیں اس لیے this is not against the principle of information hiding اس لائن میں ہم جو کہ I am saying global scope کے اوپر ہے یا فائل اسکوپ کے اوپر ہے اسٹیٹک ویریبل کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے اور اسے زیرو سے انیشلائز کیا جا رہا ہے اگر آپ at the time of the definition initialize نہیں کرتے اسٹیٹک ویریبل کو تو اسٹیٹک ویریبل آٹومیٹکلی انیشلائز ہو جاتا ہے ٹائپ کی ڈیفالٹ ویلو جو زیرو ہوتی ہے اس کے اوپر دیٹ از اگر انٹ ہے تو یہ آٹومیٹکلی زیرو سے انیشلائز ہو جائے گا اگر فلوٹ ہے تو زیرو پوائنٹ زیرو سے انیشلائز ہو جائے گا اگر پوائنٹر ہے تو وہ نل سے انیشلائز ہو جائے گا سو so, اگر آپ نے اسٹیٹک ویریبل کی ڈیفینیشن کے وقت اسے ایکسپلسٹلی انیشلائز نہیں کیا تو ٹائپ کی ڈیفالٹ زیرو سے وہ انیشلائز ہو جائے گا اگلا کوشچن ڈکلریشن اور ڈیفینیشن ہو گئی فائل اسکوپ لیول کے اوپر نارملی ہم اسے ڈیفائن اور انیشلائز کرتے ہیں اسے ایکسس کیا کیسے کیا جا سکتا ہے اب اگر class variable does not belong to any object and it is basically the property of the class it is a class wide variable تو اس کا مطلب ہے کہ اسے آپ دو طرح سے ایکسیس کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ڈائریکٹلی ایکسیس کیجئے as a member of a class that is any reference to a particular object you can access this static variable اور دوسرا طریقہ یہ ہے کیونکہ یہ variable common to all objects ہے تو کسی آبجیکٹ کے ذریعے بھی آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ آبجیکٹ کے ذریعے نارمل ڈیٹا ممبر کو ایکسس کرتے ہیں اسکرین پہ یہی چیز اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ we can access them like a normal data member اور we can access them through a special way that is we are accessing them through class itself using scope resolution operator یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ بیسیکلی اس کا مین فنکشن کا کوڈ دیکھیے اس میں دونوں طرح سے اس کو ایکسیس کر کے دکھایا گیا ہے ایک طریقے میں یہ ایکسیس کر رہے ہیں ہم اسے as a data member of an object اور دوسرے طریقے میں ہم اسے ایکسیس کر رہے ہیں through the class itself not through any data of the class میں اس کو آپ کو آگے بھی مزید دکھاتا ہوں سو so, اگر ہم نے اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو ڈیفائن کیا فائل اسکوپ کے لیول کے اوپر this means the static variable are there when no object of the class has yet been create and similarly will remain in memory when all the objects of the class has been destroyed اور یہی آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں کوڈ دیکھیے جی ہم نے for the sake of convenience ابھی اسٹیٹک ویریبل کو پبلک ڈکلیئر کر دیا ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن خاص مقصد کے لیے میں نے ابھی سے پبلک کیا ہے پرائیویٹ بھی کر دیں گے کلاس کی ڈیفینیشن کے بعد اسٹیٹک ویریبل کو ڈیفائن کیا گیا ہے اسے ایکسپلسٹ انیشلائز نہیں کیا گیا بائی ڈیفالٹ یہ زیرو سے انیشلائز ہو جائے گا اور مین فنکشن میں ہم اسے ایکسیس کر رہے ہیں as a data member of the class it ہم نے کوئی آبجیکٹ ڈکلیئر نہیں کیا اس کے باوجود بھی ہم اسے student colon colon number of student is equal to one کر رہے ہیں this explicitly shows to you that this class variable has been given life before this statement is executed and now we are accessing it actually we are changing its value ہم کسی ویریبل کی ویلو اسی وقت چینج کر سکتے ہیں جب اسے لائف دی جا چکی ہو میمری میں اس کے لیے اسپیس ہو سو میمری میں اس ویریبل کے لیے اسپیس ہے کوئی آبجیکٹ ابھی کریٹ نہیں ہوا so this is class wide clear example اور آپ اسے کر کے دیکھ لیجئے کمپائلر قطن کو یار نہیں دے گا دوسری ایگزامپل جب ہم اسے ایکسس کر رہے ہیں through a particular object file scope کے اوپر اسٹیٹک ویریبل کو انیشلائز کیا گیا ہے مین فنکشن کے بیچ میں کلاس کا ایک آبجیکٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس آبجیکٹ کے ذریعے ہم اس اسٹیٹک ویریبل کو اب ایکسیس کر رہے ہیں اور اسے کوئی ویلو اسائن کر رہے so this is the second mechanism that objects of the class can access the static variable since static variable is common to all the all the objects all the instance of the same class this is a class wide variable so it can be ایس through all instance of the same class تو دو طریقوں سے ہم اسے ایکسس کر سکتے یوزز کی میں نے بات کی تھی کہ اس کا یوز کیا ہے اگر کسی کلاس کو کی فنکشننگ کے لیے ایک گلوبل ویریبل کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گلوبل ویریبل سے مراد یہی ہے کہ اس کلاس کے سارے آبجیکٹس اس ایک ویریبل کو ایکسس کر سکیں سو ایک تو طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ فائل لیول کا گلوبل ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں لیکن اس کلاس کی ڈیپینڈنس آ گئی ایک ایسی چیز کے اوپر جو کہ کلاس میں اٹ سیلف ڈیفائن نہیں کی گئی ہے جی۔ تو this is not good program جی this is not good design of a language تو سی پلس پلس نے اس کا سولوشن یہ نکالا کہ کلاس کے بیچ میں ایک سو کالڈ گلوبل ویریبل دے دیا جائے that is that static variable so we can consider a static variable to be a global variable within the دیسٹ سیلف سارے کے سارے آبجیکٹس اس کلاس کے اس ایک ویریبل کو کر سکتے ہیں which is not the property of any object itself it is not owned by any object this is owned by the class itself that's why it is called class variable ہم اس کی ایگزامپل آتے ہیں سمپل سی ایگزامپل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معلوم کریں کہ اسٹوڈنٹ کلاس کے کتنے آبجیکٹ اس سافٹ ویئر میں کریٹ کیے گئے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اگین گلوبل ویریبل رکھ لیں اور جو میں نے کہا ہم نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ ہم یہ کلاس کی فنکشنلٹی کے بیچ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ کلاس خود بخود ہمیں بتا دے کہ اس کلاس کے اب تک کتنے آبجیکٹ کریٹ ہو چکے ہوئے ہیں کریٹ کا مطلب یہاں پہ میں یہ لے رہا ہوں کریٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت لائیو ہے سسٹم میں اس وقت اتنے آبجیکٹ کلاس اسٹوڈنٹ ٹائپ کے موجود ہیں تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی کلاس کو ماڈیفائی کرتے ہیں اس میں ابھی ہم نے اسٹیٹک ویریبل جو ہے نمبر آف اسٹوڈینٹس جو ہے اسے پبلک رکھا ہوا ہے which is not a good design اسے ہم ٹھیک کر لیں گے فائل اسکوپ کے لیول کے اوپر ہم اسے انیشلائز کر دیتے ہیں زیرو ویلو سے کہ ابھی تک کوئی آبجیکٹ اس کلاس کا کریٹ نہیں ہوا اور دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر کنسٹرکٹر میں اس کا جو مرضی کوڈ ہو کنسٹرکٹر کا مطلب ہے اسی وقت کال ہو رہا ہے جب ایک آبجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے تو جب بھی آبجیکٹ کریٹ ہو اس کنسٹرکٹر کی جو مرضی اور فنکشنلٹی ہو ہم یہ لوکل گلوبل ویریبل عجیب و غریب سا میں بات کر رہا ہوں local global variable local in the sense that it is local to this class global in the sense that this is only one variable ایک ہی دفعہ اس کو میموری مل رہی ہے تو اس number of student static variable کو اس میں انکریمنٹ کر دیتے ہیں کنسٹرکٹر کے بیچ میں تو جب بھی کنسٹرکٹر کال ہوگا نمبر آف اسٹوڈینٹس ایک انکریمنٹ ہو جائیں گے اور کنسٹرکٹر اسی وقت کال ہوتا ہے جب ایک نیا آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے اور اسی طرح ڈسٹرکٹر کو ہم اپروپریٹلی ماڈیفائی کر دیتے ہیں جو مرضی کوڈ اس کا اور لکھنا ہے اس میں یہ لائن بھی ایڈ کر دیں کہ number of student is now one less کیونکہ ڈسٹرکٹر کا مطلب ہے آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو رہا ہے تو نمبر آف جو اسٹوڈنٹ کلاس کے جو آبجیکٹس ہیں وہ لازم بات ہے ایک کم ہو جائیں گے so number of student minus minus کر دیا ڈسٹرکٹر میں اور اب آپ کے سامنے یہ کوڈ سنائپرٹ ہے کہ ہم نے دو آبجیکٹس کریٹ کیے اسٹوڈنٹ ٹائپ کے اور آؤٹ پٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جب آؤٹ پٹ کیا گیا کلاس وائڈ آؤٹ پٹ تھا کوئی آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوا پھر ایک آبجیکٹ کریٹ کیا پھر ہم نے آؤٹ پٹ کی نمبر آف اسٹوڈینٹس کی تو وہ بتا رہا ہے کہ نمبر آف اسٹوڈینٹس ویریبل میں ویلو ون پڑی ہوئی ہے کہ ایک آبجیکٹ کریٹ ہو گیا اور جب ہم نے دوسرا آبجیکٹ کریٹ کیا اسٹوڈینٹ بی اور اس کے بعد نمبر آف اسٹوڈینٹ کی ویلو کو آؤٹ کیا تو اس میں دو پڑا ہوا تھا تو ہمارے مین پروگرام میں ہم نے دو ہی آبجیکٹ کریٹ کیے اور یہ کورس سنائپر بتا رہا ہے کہ نمبر آف اسٹوڈینٹس جو ہیں static variable number of students جو ہے اس میں ویلو ٹو پڑی ہوئی ہے انڈیکیٹنگ کہ یہ دو آبجیکٹ کریٹ ہوئے ہیں اور یہ اسی لیے پاسبل ہوا کہ نمبر آف اسٹوڈینٹ کلاس کو بلونگ کرتا ہے انسٹنس کو بلونگ نہیں کرتا اگر یہ انسٹنس کو بلونگ کر رہا ہوتا تو نمبر آف اسٹوڈینٹ ویریبل کی ایک ایک کاپی ہر آبجیکٹ میں ہونی تھی اور وہ ہر آبجیکٹ میں جا کے اسے انیشلائز کرتے تو وہ ہر ایک آبجیکٹ میں اس کی ویلو ایک ایک ہی ہونی تھی تو وہ ہمارا پرپز سالو نہیں کر سکتا اسٹیٹک ویریبل کو ابھی تک ہم نے پبلک کیا ہوا تھا اٹس اے بیڈ ڈیزائن ہم نے کہا تھا کہ کلاس کی امپلیمنٹیشن ہڈن ہونی چاہیے پرائیویٹ ہونی چاہیے سو so, ہم چاہیں گے کہ یہ اسٹیٹک ویریبل کو پرائیویٹ کر دیں اب اگر ہم نے اسٹیٹک ویریبل کو پرائیویٹ کر دیا ہے تو ہم اب اسے ایکسیس کیسے کریں گے ایکسیس کرنے کے لیے پرائیویٹ ڈیٹا ممبرس کو ہمیں ممبر فنکشن چاہیے ہوتے ہیں انٹرفیس چاہیے ہوتا ہے اب اگر ہم انٹرفیس دیتے ہیں جو کہ ہمیں دینا چاہیے تو وہ کس قسم کا انٹرفیس ہونا چاہیے اس ایشو کی طرف اب ہم آتے ہیں اور یہی ایشو اب آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ making a static variable public is not a good design there are cases when you have to declare data member publicly for certain reasons but they are there first rule of thumb is کہ آپ انہیں ہائڈ کر دیں تو ہم نے اپنے اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو ہائڈ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک ممبر فنکشن دینا ہے تاکہ اس پرائیویٹ اسٹیٹک ویریبل کو ہم ایکس کر سکیں so we define a new member function and we call it static member function a of member function is the function that needs access to the member of a class yet does not need to be invoked by a particular object is called static member function بڑا لمبا سینٹینس ہے لیکن اینڈ ریزلٹ اس کا یہ ہے آسان الفاظ میں کہ جیسے کہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر تھا ہم چاہتے ہیں ایک اسٹیٹک ممبر فنکشن بھی ہو ایک ممبر فنکشن ایسا ہو جس کو ہم کلاس سوری آبجیکٹ کے بغیر بھی کال کر سکیں ابھی آبجیکٹ کریٹ نہیں کیا ہم نے کلاس کا لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ممبر فنکشن کو کال کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں اسٹیٹک ممبر فنکشن چاہیے ہے اگر آبجیکٹ ہے اس کے ذریعے بھی وہ کال ہو سکے لیکن اگر کوئی آبجیکٹ کریٹ نہیں کیا اس کے بغیر بھی ہم اسے کال کر سکیں اور یہ نیڈ کیوں ہے ہماری وہ نیڈ اس لیے ہے کہ ہم چاہیں گے کہ اس اسپیشل اسٹیٹک ممبر فنکشن کی وجہ سے اسٹیٹک ویریبل کو ایکسس کر سکیں جو کہ اب ہم نے پرائیویٹ کر دیا ہے کیونکہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر آبجیکٹس کے بغیر بھی ایگزٹ کر سکتا ہے اس لیے کوئی ایسا ممبر فنکشن ہونا چاہیے جو کہ آبجیکٹ کے بغیر اس اسٹیٹک ڈیٹا ویریبل کو ایکسس کر سکے سو یہ بھی ڈیٹا ممبر جو ہے یہ کلاس وائڈ ڈیٹا ممبر اور اس کی نیڈ اس لیے ہے کہ یہ اسٹیٹک ویریبلس کو جو کہ پرائیویٹ ہیں انہیں ایکسس کر سکے یہی چیز اب اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں بلٹس کی فارم میں they are used to access static data member access mechanism for static member function is the the same as that of static data member static data member class کے ریفرنس سے بھی ایکس ہو سکتے تھے آبجیکٹ کے ریفرنس سے بھی ایکس ہو سکتے تھے اسٹیٹک ممبر فنکشن بھی کلاس کے ریفرنس سے ایکس ہو سکتے ہیں اور کلاس کے آبجیکٹ کے ریفرنس سے بھی ایکس ہو سکتے ہیں اور last line is very important they cannot access any non static member ابھی میں اس کی آپ کو ریزن بھی بتاتا ہوں اسکرین پہ آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں ہم نے static variable number of student کو پرائیویٹ کر دیا اور پبلک ہم نے ایک نیا ممبر فنکشن کریٹ کیا static int get total students اور وہ صرف نمبر آف اسٹوڈینٹس کی ویلو کو ریٹرن کر رہا ہے یعنی اس ممبر فنکشن کے ذریعے ہم static variable number of students کو ایکسس کر رہے ہیں اس کی ویلو کو ریڈ کر رہے ہیں مین پروگرام میں دیکھیے آپ اب ہم اس اسٹیٹک ممبر فنکشن کو کلاس کے ذریعے ایکسس کر رہے ہیں student colon colon get total students so class wide access آ گئی اس کی اب آپ اسکرین پہ کوڈ دیکھیے میں نے ڈیفینیشن چینج کر دی ہے get total number of students کی اور اس میں میں ریٹرن کرا رہا ہوں رول نمبر کو رول نمبر جو کہ ڈیٹا ممبر ہے اسٹوڈینٹ کلاس کا this is a non static data member اور ہمیں پتا ہے کہ نان اسٹیٹک ڈیٹا ممبرس جو ہیں یہ صرف اسی وقت انہیں لائف ملتی ہے جب کوئی آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے roll number is an instance variable it is tied with a particular object not with a particular class جب تک آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوگا رول نمبر ڈیٹا ممبر کو لائف نہیں ملے گی لیکن میں اسٹیٹک ممبر میں اسے ایکسس کر رہا ہوں اس ڈیٹا ممبر کو اور اگر آپ مین میں کوڈ دیکھیں تو مین میں میں گیٹ ٹوٹل نمبر کا جو اسٹیٹک ممبر فنکشن ہے اسے کلاس کے ذریعے ایکسس کر رہا ہوں ابھی آبجیکٹ کوئی ڈکلیئر نہیں ہوا اگر آبجیکٹ کوئی ڈکلیئر نہیں ہوا تو data member roll number create نہیں ہوا اور اگر وہ کریٹ نہیں ہوا تو اسٹیٹک ممبر فنکشن اس کی ویلو کہاں سے ریڈ کر رہا ہے جب تک ویریبل کریٹ نہیں ہوگا میمری میں اس کے لیے جگہ نہیں دی جائے گی وہ ویریبل نان ایگزٹنٹ ہے یہی ریزن ہے کہ اسٹیٹک ممبر فنکشن صرف اور صرف اسٹیٹک ڈیٹا ممبر ایکسس کر سکتے ہیں کیونکہ صرف اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو ہی لائف ملتی ہے آبجیکٹ کریٹ ہونے سے پہلے اس وجہ سے C plus plus does not allow any static member function to access any non static data member اسی لیے کمپائلر اس کوڈ کے اوپر ایرر دے گا کہ یہ static member function get total number ایک نان اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو ایکس کر رہا ہے this is error reason being کہ پاسبلی جس جگہ کے اوپر یہ اسٹیٹک ممبر فنکشن کال کیا جا رہا ہے اس وقت کوئی ویریبل ڈکلیئر ہی نہیں ہوا اور اس ممبر فنکشن کو کلاس کے ذریعے کال کیا جا رہا ہے تو یہ رول نمبر پتا نہیں ایگزٹ کرتا ہے اور نہیں کرتا اگر تو نہیں کرتا پھر تو بہت ہی بری بات ہے پھر تو آبیسلی اور اگر یہ کسی آبجیکٹ کو بلونگ کر بھی رہا ہے تو میں ممبر فنکشن کو ایکسس کر رہا ہوں through class not through object تو ممبر فنکشن کو پتا کیسے چلا کہ یہ کون سے آبجیکٹ کا رول نمبر ہے جس کو میں نے ایکس کرنا ہے سو ان بہت دیر از دس کنفیوژن ایک تو کیس میں تو تو بڑا ہی ہی ہی بات ہے کہ ابھی رول نمبر کریٹ نہیں ہوا کیونکہ ابھی تک کوئی آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوا یہ ایرر تھی اس لیے کمپائلر کو ایرر دینی چاہیے ویری گڈ جی اب میں نے دس آبجیکٹ کریٹ کر لیے ہوئے ہیں رول نمبر ڈیٹا ممبر کی دس کاپیز بن چکی ہوئی ہیں لیکن میں data member function get total number جو ہے وہ کسی آبجیکٹ کے ذریعے کال نہیں کر رہا میں کلاس کے ذریعے کال کر رہا ہوں اب اس ممبر فنکشن کو کیسے پتا چلا کہ دس میں سے کون سے آبجیکٹ کا رول نمبر ایکسس کرنا ہے کنفیوژن اس وجہ سے دونوں کیسز کے لیے کیونکہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے C plus plus language allow ہی نہیں کرتی ممبر فنکشن کو اسٹیٹک ممبر فنکشن کو non static data member access کرنے کی اور ابھی جس کنفیوژن کی بات کر رہا تھا کہ دس آبجیکٹس ہیں رول نمبر ڈیٹا ممبر کی دس کاپیز بن چکی ہیں اس کے باوجود بھی اس کو پتا نہیں چل رہا کہ یہ کس کے ذریعے میں نے ایکسس کرنا ہے اس کی ایک ریزن ہے اور وہ ریزن یہ ہے کہ اسٹیٹک ڈیٹا ممبر میں دس پوائنٹر پاس نہیں کیا جاتا اگر آپ کو یاد ہو تو ہر نان اسٹیٹک ممبر فنکشن میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ امپلیسٹلی اس میں دس پوائنٹر ایکسیسبل ہوتا ہے دس پوائنٹر اس کرنٹ آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ممبر فنکشن کال کیا جاتا ہے اسٹیٹک ممبر کیونکہ کلاس کے ساتھ کال کیا جا سکتا ہے کلاس کولن کولن کر کے اسٹیٹک ممبر فنکشن کال کیا جا سکتا ہے اس لیے اس میں دس پوائنٹر نہیں ہوتا اور سی پلس پلس ایکسیسیبل کرنے بھی نہیں دیتا اور وہ کہتا جی پیریڈ چاہے آپ کلاس کے ساتھ اسے ایکسیس کریں یا کلاس اے, کسی آبجیکٹ کے ساتھ اسے ممبر فنکشن کو ایکسیس کریں میں دس بھجواؤں گا ہی نہیں کیونکہ یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے تو اسٹیٹک ممبر فنکشن میں دس پوائنٹر نہیں بھجوایا جاتا اگر دس پوائنٹر نہیں بھجوایا جاتا تو وہ کوئی بھی non static data member access نہیں کر سکتا ہر آبجیکٹ کے جتنے ممبرس ہوتے ہیں وہ دس پوائنٹر کے ذریعے ایکسس ہوتے ہیں اگر کسی ممبر فنکشن میں دس پوائنٹر ہی نہیں گیا تو اس کلاس کا کوئی بھی ممبر ایکسس نہیں ہو سکتا please keep that in mind اور یہی چیز آپ کے اسکرین کے اوپر جو کہ بلٹ فارمس میں اس وقت دکھائی گئی ہے this pointer is passed implicitly to member function but this pointer is not pass to static member function reason being static member function can because of this reason static member function can not access non static data members اب اب اسکرین پہ آپ اس وقت جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ میں پہلے ہی یہ کر چکا ہوں کہ static variables and static members act like global entities اور میں آپ کو پیچھے نمبر آف اسٹوڈینٹس کی ایگزامپل بھی دے آیا ہوں کہ یہ ایک اچھا آلٹرنیٹو ہے اگر کلاس کی ڈیفینیشن میں ایک گلوبل ڈیٹا ریکوائرڈ ہے تو آپ اسٹیٹک ویریبلس اور اسٹیٹک ممبر فنکشنز یوز کیجیے اسٹیٹک ممبر فنکشنز آپ یوز کرتے ہیں انفارمیشن ہائڈنگ کے پرنسپل کو انیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ اسٹیٹک ڈیٹا ویریبلس کو پرائیویٹ کرنا چاہیں گے ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ہم نے کافی میکنیزم دیکھ لیے ہیں کلاس کو ڈیفائن کرنے کے اور جیسے کہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کلاس ایک ہے آبجیکٹ کریٹ کرنے کا بھی اور ایک یوزر ڈیفائن ٹائپ کریٹ کرنے کا بھی اور ہم نے کافی سارے میکنیزم دیکھ لیے ہیں انفارمیشن ہائڈنگ کے پرنسپلس دیکھ لیے ہیں کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں سی پلس پلس میں انٹرفیس کیسے دیا جاتا ہے پبلک انٹرفیس کیسے دیا جاتا ہے امپلیمنٹیشن کو ہائڈ کیسے کیا جاتا ہے کانسٹینٹ ڈیٹا ممبرس کیسے ڈکلیئر کیے جاتے ہیں ان کو کیسے انیشلائز کیا جاتا ہے کانسٹینٹ آبجیکٹس کیسے بنائے جاتے ہیں یہ کانسٹنٹ ممبر فنکشنس کیا ہوتے ہیں ابھی ہم نے اسٹیٹک ویریبلز اور اسٹیٹک ممبر فنکشنس دیکھے یہ کیا چیز ہوتے ہیں سو so, کافی حد تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک یوزر ڈیفائنڈ ٹائپ کیسے کریٹ کی جاتی ہے سی پلس پلس میں کلاس کے میکنزم کے ذریعے normal primitive type int float char وغیرہ جو ہم پیچھے دیکھ آئے ہوئے ہیں وچ آر پریمیٹو کولڈ ان کا ہمیں پتا ہے کہ ہم ان کا ارے بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں array as you all know is a homogeneous data type homogeneous aggregate data type ایسی ڈیٹا ٹائپ جو کہ ایک سے زیادہ ویلیوز کو ہولڈ کر سکتی ہے باقی پریمیٹیو ٹائپ فلوٹ ایکسیٹرا ان کے ویریبل صرف ایک ویلیو اسٹور کر سکتے ہیں جبکہ ارے اسی ٹائپ کی کافی ویلیوز اپنے میں اسٹور کر سکتے ہیں کیا ہم آبجیکٹس کا بھی ایک ایرے بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے ارے آف آبجیکٹس صرف یہ ہے کہ ہم ہر اس کلاس کا ایرے بنا سکتے ہیں اس کلاس کے آبجیکٹس کی ایرے بنا سکتے ہیں جس میں ہم اس کلاس کو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے ذریعے اس کا آبجیکٹ بنا سکیں اگر تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے ذریعے آبجیکٹ بنا سکتے ہیں تو اس کے آبجیکٹس کا ایرے بھی بنا سکتے ہیں ورنہ نہیں یہ سی پلس پلس نے ایک ریسٹرکشن سی لگائی ہوئی ہے آپ کے سامنے ایک اکیڈیمک پرپز کے لیے کلاس ڈیفائن کی گئی ہے اس کا نہ کوئی ڈیٹا ممبر ہے نہ کوئی اس کے ممبر فنکشنز ہیں اور ہم نے مین میں اس کلاس کا ارے ڈکلیئر کی ہے ٹیسٹ ارے ارے کے صرف دو ممبرس ہم نے رکھے ہیں کمپائلر اسے کوئی ایرر نہیں دے گا ارے بنا دے گا کیوں ارے بنا دے گا جب بھی کسی کلاس کی کوئی ارے بنائی جائے گی کمپائلر ارے کے ہر ایلیمنٹ کے لیے اس پرٹیکولر کلاس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرتا ہے یہ سی پلس پلس امپوز کرتا ہے یہ چیز جیسے کہ آپ کا ارے کا انٹ کا ارے بنائیں تو سی پلس پلس یا سی کیا کرتا ہے میمری ایلوکیٹ کرتا ہے اتنے انٹس کے لیے اور اگر ہم آبجیکٹس کا ارے بنا رہے ہیں تو اس ایرے کے ہر ایلیمنٹ پہ وہ ایک آبجیکٹ پڑا ہونا چاہیے آبجیکٹ کریٹ ہوگا تب پڑے گا آبجیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کوئی کنسٹرکٹر کال کرنا ہے کون سا کنسٹرکٹر کال کیا جائے سی پلس پلس ایرے کی ڈکلیریشن اور ڈیفینیشن کے وقت صرف اور صرف ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کلاس میں کوئی بھی کنسٹرکٹر نہیں دیا ہوا تو compiler automatically default constructor create کر لیتا ہے کیونکہ یہ گیون ٹیسٹ کلاس میں کوئی کنسٹرکٹر نہیں دیا گیا کمپائلر ارے کو بنانے کے لیے آٹومیٹکلی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ٹیسٹ کا کریٹ کر لے گا بیسیکلی وہ ارے کے لیے اسپیس ایلوکیٹ کرنے کے لیے آبجیکٹ بنائے گا آبجیکٹ کے لیے جا کے دیکھے گا ٹیسٹ میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کا ہے اسے نہیں ملے گا وہ خود سے کریٹ کر لے گا سو دیٹس گڈ دوسرا کیس اسی کے سامنے اس میں ہم نے صرف کلاس کی ڈیفینیشن ماڈیفائی کر دی ہے کہ ہم نے خود سے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دے دیا ہے اس کیس میں بھی ہم ایرے ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے گا اور جو ہم نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کیا ہے وہ اس ایرے کے لیے دو دفعہ کال ہو جائے گا ایک دفعہ پہلے ایلیمنٹ کے لیے دوسری دفعہ دوسرے ایلیمنٹ کے لیے تیسرا کیس جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اگین ٹیسٹ کلاس ماڈیفائی کر دی گئی ہے اب ہم نے صرف ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر دیا ہے جو کہ ایک پیرامیٹر لے رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے ارے ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کمپائلر یہاں پہ ایرر دے دے گا اس لیے کہ کمپائلر جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ دو آبجیکٹ کریٹ کر سکے ٹیسٹ ٹائپ کے تاکہ انہیں ارے میں زیرو اور فرسٹ پوزیشن کے اوپر رکھ سکے اس ان دو آبجیکٹس کو اور وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دیکھنے جائے گا کلاس میں آپ نے اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر خود سے ڈکلیئر کیونکہ کر دیا ہوا ہے وہ اب ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کریٹ نہیں کرے گا اسے اس کے انٹرفیس میں کیونکہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں مل رہا اور وہ خود سے بھی کریٹ نہیں کر پا رہا تو اب وہ کمپائلیشن ایرر دے دے گا آپ کو کہ میں یہ اس ایرے کو اب نہیں بنا سکتا کیونکہ میری ریکوائرمنٹ تھی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کی اور آپ نے وہ نہیں دیا اور نہ ہی مجھے بنانے دیا ہے اس لیے یہ ایرر اگلا کیس جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہے مجھے اسے ایکسپلین کرنے میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے please bear with me normal primitive type کی آپ جو ایریز بناتے ہیں int A B C ten ten elements کی آپ نے ایرے بنائی اور اسے آپ انیشلائز بھی کر دیتے ہیں int A B C ten is equal to curly brace start اور اس کے بعد آپ دس ویلوز دے دیتے ہیں انٹ ٹائپ کی سیپریٹ بائی کوما کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ یہ جو آبجیکٹ کی آپ کلاس بنا رہے ہیں انہیں بھی آپ اس طرح انیشلائز کر سکتے ہیں آپ اسکرین پہ ایک دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی سینٹیکس دیکھ رہے ہیں test array two is equal to curly brace start test zero comma test zero یہ کیا چیز ہے test zero comma test zero ابھی ہم نے کہا تھا کہ انٹ کی ارے کو انیشلائز کرنے کے لیے آپ کو انٹ ٹائپ کی دس ویلیوز دینی پڑتی ہیں آپ وہ دس ویلیوز بھی دے سکتے ہیں جو کہ لٹرل کانسٹنٹ ہو سکتی ہیں یا دس ویریبلس بھی آپ کاما سیپریٹڈ دے سکتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ جس ٹائپ کی ارے ہے اسی ٹائپ کی ویلو سے وہ انیشلائز ہوتی ہے اب اگر ہم نے ارے آف آبجیکٹس کو انیشلائز کرنا ہے تو لازمی بات ہے انیشلائز وہ کس سے ہوں گے اگر ہم ویلو دیں گے جو اس آبجیکٹ ٹائپ کی ہوگی آبجیکٹ کون سا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ کا اب ہمیں ٹائپ کے کے کلاس آبجیکٹس چاہیے تو ہم ان کرلی بریسز کے بیچ میں ہم نے دو آبجیکٹس دینے ہیں یا تو وہ آبجیکٹ پہلے سے کہیں کریٹڈ ہوں آپ نے ٹیسٹ ٹائپ کے دو آبجیکٹ پہلے سے کریٹ کیے ہوئے ہیں پھر اس کرلی بریسز کے بیچ میں آپ وہ دو آبجیکٹ دے دیجیے کاما سیپریٹ کر کے وہ ٹھیک بات ہے ایک تو طریقہ وہ ہے دوسرا طریقہ جو اس کی اسکرین کے اوپر ہے کہ آپ ٹیمپریری آبجیکٹ بنا لیجئے اور آبجیکٹ بنانے کا یہ طریقہ ٹیسٹ زیرو یہاں پہ جو ٹیسٹ جو ہے وہ کنسٹرکٹر کو ڈپیکٹ کر رہا ہے نہ کہ کلاس کو ڈپیکٹ کر رہا ہے سو یہ ٹیسٹ پیرنتھس میں جو زیرو دیا گیا ہے یہ ایک قسم کا آپ ایکسپلسٹلی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کو کال کر رہے ہو سو یہ ون آف دی ایکسپشن ہے جہاں پہ آپ پروگرامر ایکچولی کنسٹرکٹر کو کال کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ نارملی آپ کنسٹرکٹر کو کال نہیں کرو گے کمپائلر خود سے کنسٹرکٹر کو کال کر لیتا ہے جب آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے اس کیس میں جو آپ اسکرین پہ ابھی آپ نے دیکھا تھا اس میں ہم خود سے as a programmer appropriate constructor call کر رہے ہیں تاکہ ایک ٹیمپریری انونیمس آبجیکٹ کریٹ کیا جا سکے لازم بات ہے ہم نے ارے کے ایلیمنٹ کو انیشلائز کرنا ہے ارے کے ایلیمنٹ کو انیشلائز کرنے کے لیے ہمیں اسی ٹائپ کا ایک آبجیکٹ چاہیے اور ہم وہ object on the fly create کر رہے ہیں ہمیں اس کو اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آن دی فلائی اینانس آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم یہاں پہ کنسٹرکٹر کو ایکسپلسٹلی کال کر رہے ہیں ٹیسٹ زیرو کہہ کے سو ٹیسٹ زیرو کی وجہ سے ایک انمس آبجیکٹ کریٹ ہو گیا آپ اس انمس آبجیکٹ نے جو کہ پہلا آبجیکٹ ہے انانس آبجیکٹ جو کریٹ ہوا ہے اس نے اب ارے کے پہلے ایلیمنٹ میں اس نے جانا ہے اس سے اس نے انیشلائز ہونا ہے تو انیشلائز کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اگر ایک آبجیکٹ کو انیشلائز کیا جا رہا ہے اسی کلاس کے کسی اور آبجیکٹ سے تو کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا سو so, یہاں پہ جب یہ انانس آبجیکٹ بن جائے گا تو کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا اور ارے کی زیرو پوزیشن پہ ٹیسٹ زیرو اینمس جو آبجیکٹ بنا ہے وہ وہاں پہ جا کے اس کی کاپی اسٹور ہو جائے گی کاپی کنسٹرکٹر ہم نے اس کلاس میں نہیں بنایا لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوا ہوں کہ اگر کاپی کنسٹرکٹر آپ نے کلاس میں نہیں بنایا تو کمپائلر آٹومیٹیکلی کاپی کنسٹرکٹر خود سے بنا لیتا ہے اور بٹ وائز کاپی آپریشن کر دیتا ہے سو so یہ جو آپ مین فنکشن میں آخری لائن جو دیکھ رہے ہیں یہ عجیب و غریب سا سنٹیکس یہ یہ کام کر رہا تھا test zero example where you can explicitly call the constructor very few example in C plus plus جہاں پہ آپ کنسٹرکٹر خود سے کال کر سکتے ہیں اور یہ کنسٹرکٹر کال انمس آبجیکٹس بنا رہا ہے اور وہ انمس آبجیکٹ کاپی کنسٹرکٹر کے ذریعے ارے کے کسی ایلیمنٹ کو انیشلائز کر دیتا ہے اس ریسنٹلی کنسٹرکٹیڈ آبجیکٹ سے تو اس میں دو فنکشنس کال ہو رہی ہیں جو کہ ہڈن ہی ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس ایکسپلینیشن سے آپ کو بتا سکوں کہ انڈر لائن بعض دفعہ سی پلس پلس بہت کچھ کر جاتا ہے اور ہمیں ایک اچھے ڈیزائنر اور پروگرامر کے طور پہ پتا ہونا چاہیے کہ کس جگہ کے اوپر سی پلس پلس کیا کیا کچھ کال کر رہا ہے so I hope now you understand کہ جیسے نارمل آبجیکٹ کو انیشلائز کیا جا سکتا ہے ارے آف آبجیکٹ کو بھی انیشلائز کیا جا سکتا ہے کرلی بریسز دے کے اس آبجیکٹ کے اپروپریٹ ویلوز کے ساتھ نٹشل یہ ہوا کہ آبجیکٹ کے بھی ایریز بنائی جا سکتی ہیں جیسے کہ نارمل ٹائپس کی ایریز بنائی جا سکتی ہیں اب جیسا کہ آپ ایرے آف اسٹرکچر بنا چکے ہیں پہلے اور آپ پھر ایرے کے کسی خاص ممبر کے ذریعے آپ اس اسٹرکچر کے فیلڈ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ایرے کے کسی انڈیکس کے ذریعے اس آبجیکٹ کے ممبر فنکشنس کو کال کر سکتے ہیں اس آبجیکٹس پہ جو فنکشنلٹی آپ لے سکتے ہیں وہ ارے کے اس خاص انڈیکس کے اوپر ڈاٹ اپریٹر کے ذریعے اس آبجیکٹ سے ساری فنکشنلٹی لے سکتے ہیں that is array of zero is now acting as a single object that is stored in the zero index اور آپ وہ یہ تھوڑا سا سینٹیکس ارے والا آ گیا ہے but now this is an object اور اس آبجیکٹ کے ذریعے آپ ڈاٹ آپریٹر لگا کے آپ آبجیکٹ کے جو بھی آپ اس سے کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نارمل اس آبجیکٹ کے ذریعے آپریشن کر سکتے ہیں صرف ایک چیز مد نظر رکھیے سی پلس پلس کی جو کنسٹرینٹ ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ایک ارے جو آپ آبجیکٹس کی ڈکلیئر کر رہے ہیں تو آپ کوئی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر اس کا کال کر کے اس سارے ارے کے آبجیکٹس کو اس سے انیشلائز کر سکیں تو وہ پاسبل نہیں ہے اسٹوڈینٹ کی ایگزامپل لیجیے اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک کلاس کے پچاس اسٹوڈینٹس ہیں اور میں پچاس اسٹوڈینٹس کو لیٹ سے گریس مارکس دینا چاہ رہا ہوں اور ان گریس مارکس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں ہر ایک کو بیس بیس نمبر دے دیے جائیں تو میرا ایک اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر ہے جس میں میں نے انٹ ویلو لیتا ہے اور میں وہ کہہ دوں کہ جب میں یہ ارے ڈکلیئر کر رہا ہوں تو یہ ایک particular overloaded constructor call ہو جائے اور سارے کے سارے آبجیکٹ جو ہیں اس اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کے ذریعے انیشلائز ہو جائیں یہ پاسبل نہیں ہے کمپائلر ہر صورت میں جب آبجیکٹ اٹ سیلف بنا رہا ہے تو وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرے گا دوسرا طریقہ یہ انیشلائز کرنے کا بریسز کے ساتھ ہے لیکن یہ بریسز کے ساتھ والا طریقہ دو تین چار آبجیکٹس کی ارے ہو اس میں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو مجبوری ہے کہ آپ پہلے ارے کو کنسٹرکٹ کیجئے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے ذریعے پھر آپ فور کا لوپ لگائیے اور پھر ہر آبجیکٹ میں جو آپ کوئی اس کی پرٹیکولر ویلو دینا چاہتے ہیں اس طرح دیجئے اس کے علاوہ بڑے آبجیکٹس کو کسی خاص ویلیو سے انیشلائز کرنے کا کوئی طریقہ سی پلس پلس نے ایٹ لیسٹ نہیں دیا یعنی یہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں کہوں اسٹوڈینٹ کا وہ کنسٹرکٹر جو کہ تین پیرامیٹرز لیتا ہے وہ کال ہو جب ہم ارے کو ڈکلیئر اور ڈیفائن کر رہے ہیں this is not a possibility solution میں نے کیا بتایا تھا کہ پہلے آپ ارے کو ڈکلیئر کیجئے پچاس کی یا سو کی اس کے بعد فور کا لوپ لگائیے فور کے لوپ میں جا کے ہر آبجیکٹ کے لیے سیٹ کا فنکشن کال کر کے اس طرح سے اس کو ڈیزائرڈ ویلو دیجیے ڈیفالٹ کے علاوہ انیشل ویلو دینا سی پلس پلس میں بہت مشکل ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پر پہنچتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے اسٹیٹک ویریبل کے کانسیپٹ سے اسٹارٹ کیا static a is a kind of global scope is limited to the class static variable اس کے بعد اسٹیٹک ممبر فنکشن پہ گئے اسٹیٹک ویریبل کی کلاس وائڈ ویریبل ہے اس کی صرف ایک ہی کاپی بنتی ہے irrespective of of number number of students اگر کلاس variable کی ایک ہی کاپی بنتی ہے تو وہ کاپی کس وقت بنے گی اور وہ بھی پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹک ویریبل کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں علیحدہ سے آؤٹ سائڈ دی کلاس اس کی ڈیفینیشن دینی پڑتی ہے اور نارملی یہ ڈیفینیشن فائل اسکوپ لیول کے اوپر دی جاتی ہے I am again seeing normally it is given at the file scope level member function ہم نے دیکھے اسٹیٹک ممبر فنکشن وہ کیوں ضروری ہیں اگر ہم نے اسٹیٹک ویریبل پرائیویٹ کر دیے ہیں اور ان اسٹیٹک ویریبلس کو ہم نے ایکسیس کرنا ہے تو لازمی بات ہے ہمیں ممبر فنکشن چاہیے نارمل ممبر فنکشن کام نہیں کرے گا کیونکہ اسٹیٹک ویریبل اس وقت بھی موجود ہوتا ہے جب کلاس کا کوئی آبجیکٹ نہیں ہے تو ہم اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس اسٹیٹک ویریبل کو اس وقت یوز کریں جب کوئی آبجیکٹ نہیں ہے تو نارمل ممبر فنکشن کے ذریعے ہم اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک اسپیشل ممبر فنکشن کی ضرورت پڑتی ہے سی پلس پلس جسے اسٹیٹک ممبر ویریبل کہتا ہے static member variable class wide member variable ہے اس ممبر فنکشن کو ہم اس وقت بھی کال کر سکتے ہیں جب کوئی آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوا ان ادر ورڈس کلاس کے ریفرنس سے بھی اس ممبر فنکشن کو کال کر سکتے ہیں اور اگر ہم اسے کلاس کے ممبر فنکشن کے طور پہ کال کر سکتے ہیں تو بہت ہی ضروری ہے کہ یہ ممبر فنکشن کسی ایسے ڈیٹا ممبر کو ایکسس نہ کرے جو کہ کلاس لیول پہ نہیں ہے اسی لیے سی پلس پلس نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہے کہ اسٹیٹک ممبر فنکشن صرف اسٹیٹک ڈیٹا ممبر کو ہی ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس کو انفورس کرنے کے لیے سی پلس پلس نے فردر کیا کیا ہے کہ this pointer which is a constant pointer to the current object static member function میں دس پوائنٹر ایکسیسبل ہی نہیں ہوتا اور وہ اسی لیے ایکسیسیبل نہیں ہے کہ اس سے ہم ایکسیس ایسے ممبرس کو دے رہے ہیں جو کہ کلاس کو بلونگ کر رہے ہیں کسی فنکشن کو بلونگ نہیں کر رہے اور آخر میں ہم نے ایرے آف آبجیکٹس دیکھا تھا کہ اگر ہم اسے بنائیں تو اس کے بنانے میں کیا کچھ انوالو ہے نارمل ایریز کی طرح ہم بنا سکتے ہیں صرف یہی ہے کہ ایرے کا انڈیویجل ممبرس آبجیکٹ ہیں انڈیویجل ممبرس بنانے کے لیے C plus plus automatically default constructor کو کال کرتی ہے تو اگر آپ کلاس بنا رہے ہیں اور اس کا ایک پاسبل یوز یہ بھی ہے کہ اس کلاس کے آبجیکٹس کی ارے بنائی جا سکتی ہے تو میک شیور کیجئے کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر یا تو آپ خود سے ایکسپلسٹلی دیں یا کوئی بھی اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر نہ دیجیے تاکہ compiler automatically default constructor create کر سکے اگر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں ہے تو آبجیکٹ ارے ڈکلیئر اور ڈیفائن نہیں ہوگی کمپائلر اسے ایرر دے دے گا پھر ہم نے دیکھا ایریز کو ایکسپلسٹلی کیسے انیشلائز کیا جا سکتا ہے جو بریسز دے کے ہم کرتے ہیں وہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس میں میں نے ایک آپ کو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سینٹیکس دکھایا اور آپ کیسے ایک انمس آبجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کورس میں پہلی اگزامپل تھی جو کہ آپ نے دیکھا کہ کنسٹرکٹر کو آپ ایز اے پروگرامر کیسے کال کر سکتے ہیں ابھی تک ہم نے جتنے یوزرز دیکھے کلاسز کے اور آبجیکٹس کے اس میں کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی کمپائلر کال کر رہا تھا تو یہ محدود چند کیسز ہیں جس میں آپ کنسٹرکٹر ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں اور اس انوکیشن پہ ا آبجیکٹ بن رہا ہے جسے آپ سیو بھی نہیں کر رہے اور نہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ